جریر اور سفیان نے سہیل سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعے کے بعد نماز پڑھے تو چار رکاتے پڑھے جریر کی حدیث میں من کم یعنی تم میں سے کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اڑتیس